سبق نمبر سات معاشرے کا ظلم اللہ تعالی ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ورثا اور ان کے حصوں کی تفصیل سے پہلے ایک اور بات بھی سمجھ لیں وراثت سے محرومی والی چیزیں بس وہی تین ہیں جو ہم نے پڑھی نمبر ایک قتل نمبر دو کفر نمبر تین غلامی مگر ہمارے معاشرے میں کچھ اور اسباب کی وجہ سے بھی وراثت سے محروم کیا جاتا ہے جو کہ بڑا ظلم اور گناہ ہے مثلا نمبر ایک عورت ہونا یا عورت کا دوسرا نکاح کرنا اسلام نے عورت کو وراثت میں پورا اور مقرر حق دیا ہے مگر لوگ اس میں غفلت اور ظلم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی شادی پر ہم نے خرچ کر دیا تھا وغیرہ یاد رکھیں زندگی میں آپ کسی پر جتنا خرچ کر لیں اس کا اثر میراث پر نہیں پڑتا میراث میں سے پورا حصہ دینا ہوگا نہیں دیں گے تو اس کا جو حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو چکا ہے اس پر قبضہ کرنے والے حرام مال پر قبضہ کرنے والے ہوں گے اسی طرح اگر عورت اپنے خامن کی وفات کے بعد عدت گزار کر دوسری شادی کر لے تو بھی اسے اپنے پہلے خاون کی میراث میں سے حصہ ملے گا جو لوگ نہیں دیتے وہ بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں نمبر دو چھوٹا بچہ ہونا اس کی وجہ سے کئی لوگ بچوں کو میراث نہیں دیتے یہ گناہ اور ظلم ہے کسی کا ایک بیٹا عالم فاضل ہو اور دوسرا ایک دن کا دودھ پیتا بچہ دونوں کو میراث میں سے برابر حصہ ملے گا حتیٰ کہ جو بچہ حمل میں ہوگا اس کو بھی میراث میں سے پورا حصہ ملے گا نمبر تین نافرمان اور گناہ گار ہونا کئی جگہ ان براث کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے جو نافرمان یا گناہ گار ہوں یہ بالکل غلط ہے ایک شخص نے دو بیٹے چھوڑے ایک تہجد گزار ہے اور اس نے ساری عمر والد کی خدمت کی ہے جبکہ دوسرا فاسق و فاجر ہے اور زندگی میں باپ کو ستاتا رہا ہے میراث میں دونوں کو برابر حق اور حصہ ملے گا آپ سوچیں گے کہ یہ انصاف تو نہ ہوا جواب یہ ہے کہ اگر شریعت مختلف وجوہات کی وجہ سے میراث کے قانون میں تبدیلی کی اجازت دے دے تو لوگ اس قانون کو کھلونا بنا لیں گے کوئی کسی کو فرما بردار قرار دے گا تو کسی کو نافرمان فرمان کوئی کسی کے نزدیک نیک ہوگا مگر دوسروں کے نزدیک گناہ گار اور یوں کبھی فیصلہ نہیں ہو سکے گا نیکی اور خدمت کا صلہ دینا ہے تو ہر شخص اپنی زندگی میں دے سکتا ہے میراث کا قانون تو مضبوط بنیادوں پر نافذ ہوگا اور مضبوط بنیاد ہے بیٹا ہونا رشتہ دار ہونا